امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے حضرت سالم اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا مجھے حضرت سالم رحمہ اللہ نے وہ دستاویز پڑھوائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہونے سے پہلے زکاة کے بارے میں تحریر فرمائی تھی امام زہری فرماتے ہیں مجھے اس دستاویز میں یہ عبارت لکھی ہوئے ملی چالیس سے ایک سو بیس بکریوں تک ایک بکری زکات ہے اگر ایک بھی زیادہ ہو جائے تو ایک سو اکیس سے لے کر دو سو تک دو بکریاں واجب لا ہے اگر ان میں ایک بھی زیادہ ہو تو دو سو ایک سے لے کر تین سو تک تین بکریاں ہیں اگر اس سے زیادہ ہوں تو ہر سو پر ایک بکری ہے میں نے اس میں یہ رقم بھی پایا الگ الگ ریوڑوں کو جمع نہ کیا جائے اور اکٹھے ایک ریوڑ کو الگ الگ نہ کیا جائے اور مجھے اس میں یہ حکم بھی لکھا ہوا ملا زکات میں سانڈ وصول کیا جائے نہ بوڑھا جانور اور نہ عیب دار جانور سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1805